حضرت زادان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بیان فرمائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان برتنوں کے بارے میں سنی ہو اس کی وضاحت بھی فرمائیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنتم سے منع فرمایا اور اسے تم مٹکا کہتے ہو اور دبا سے منع فرمایا جسے تم کدو کا برتن کہتے ہو اور نقیر سے منع فرمایا یہ کھجور کی جڑ ہوتی ہے جسے لوگ اندر سے کر برتن بنا لیتے ہیں نیز آپ نے مزفت سے منع فرمایا اور یہ وہ برتن ہوتا ہے جسے تارکول یا لاکھ مل دی گئی ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اڑتالیس